لیے بلائے گا تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا گو قرابت دار ہی کیوں نہ ہو اے نبی آپ تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتے ہیں جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا اور لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ سب کو فنا کرنے پر قادر ہیں اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے بے نیاز ہے اور تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور سب اللہ کے در کے فقیر ہیں وہ بے پرواہ ہے اور سب اللہ کے حاجت مند ہیں اللہ کے سامنے ہر کوئی ذلیل ہے اور وہ عزیز ہے کسی قسم کی حرکت و سکون پر کوئی قادر نہیں سانس تک لینا کسی کے بس میں نہیں مخلوق بالکل ہی بے بس ہے غنی بے پرواہ اور بے نیاز صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے تمام باتوں پر قادر وہی ہے اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اس میں وہ قابل تعریف ہیں اللہ کا کوئی کام حکمت و تعریف سے خالی نہیں اپنے قول میں اپنے فعل میں اپنی شرح اور تقدیروں کے مقرر کرنے میں غرض ہر طرح وہ بزرگ و لائق حمد و ثنا ہے لوگوں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو غارت و برباد کر دے اور تمہارے عوض دوسرے لوگوں کو لے آئے رب پر یہ کام کچھ مشکل نہیں قیامت کے دن کوئی دوسرے پر لادنا چاہے تو یہ چاہت بھی اس کی پوری نہ ہوگی کوئی نہ ملے گا کہ اس کا بوجھ بٹائے عزیز و اقارب بھی منہ موڑ لیں گے اور پیٹ پھیر لیں گے گو ماں باپ اور اولاد ہو ہر شخص اپنے حال میں مشغول ہوگا ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اکریمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں پڑوسی پڑوسی کے پیچھے پڑ جائے گا اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اس سے اے اللہ پوچھیے تو صحیح کہ اس نے مجھ سے اپنا دروازہ کیوں بند کر لیا تھا کافر مؤمن کے پیچھے لگ جائے گا اور جو احسان اس نے دنیا میں کیے تھے وہ یاد دلا کر کہے گا کہ آج میں تیرا محتاج ہوں مؤمن بھی اس کی سفارش کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کا عذاب قدر کم ہو جائے گو جہنم سے چھٹکارا محال ہے باپ بیٹے کو اپنے احسان جتائے گا اور کہے گا کہ رائی کے دانے برابر مجھے آج اپنی نیکیوں میں سے دے دے وہ یعنی بیٹا کہے گا ابا آپ چیز تو تھوڑی سی طلب فرما رہے ہیں لیکن آج تو جو کھٹکا آپ کو ہے وہی مجھے بھی ہے میں تو کچھ بھی نہیں دے سکتا پھر بیوی کے پاس جائے گا اس سے کہے گا میں نے تیرے ساتھ دنیا میں کیسے سلوک کیے ہیں وہ کہے گی بہت ہی اچھے یہ کہے گا آج میں تیرا محتاج ہوں مجھے ایک نیکی دے دے تاکہ عذابوں سے چھوٹ جاؤں وہ جواب دے گی کہ سوال تو بہت ہلکا ہے لیکن جس خوف میں آپ ہیں وہی ڈر مجھے بھی لگا ہوا ہے میں تو کچھ بھی سلوک آج نہیں کر سکتی قرآن کریم میں سورہ لقمان کی آیت نمبر تینتیس میں اللہ نے فرمایا لا والد عن عن ولده ولا مولود هو جاز والده یعنی آج نہ باپ بیٹے کے کام آئے نہ بیٹا باپ کے کام آئے اور سورہ عبس کی آیت نمبر چونتیس میں اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیه الآیات یعنی آج قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے ماں سے باپ سے بیوی سے اور اولاد تک سے بھاگتا پھرے گا ہر شخص اپنے حال میں مست و بے خود ہوگا ہر ایک دوسرے سے غافل ہوگا اے نبی آپ کے واض و نصیحت سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو مند اور صاحب فراست ہوں جو اپنے رب سے قدم قدم پر خوف کرنے والے اور اطاعت الہی کرتے ہوئے نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے والے ہوں نیک اعمالیاں خود تم ہی کو نفع دیں گی جو پاکیزگیاں تم کرو ان کا نفع تم ہی کو پہنچے گا آخر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے حساب کتاب اللہ کے سامنے ہونا ہے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دینے والے ہیں